الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين عدوان إلا إلا على الظالمين وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفقان الحميد فمن زحزی عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال إن الله يحب التوابين ويحب المصاهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله أحسنهم خلقا وقال أيضا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز ناظرین و مشاہدین آج کا جو موضوع ہے وہ ہم سب کی ہمیشہ کی ضرورت ہے ہم سب کی ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جائیں ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کر لے اس کے لیے نجات یقینی ہو جاتی ہے لہذا ہمیشہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں اپنا نام درج کروا سکیں اپنے آپ کو شمار کروا سکیں اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب بندے تو انبیاء کرام تھے جو انسانوں میں سے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام دیا ان کی طرف وہی فرمائی اور انسانیت اور ان کی قوم کے لوگوں کی ہدایت کا کی امانت اور بار گراں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ڈالی اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم اور اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بلا کم و کاس پہنچا کر کے دنیا سے چلے گئے وہ انسانوں میں سے تھے اللہ رب العالمین کا ان پر فضل ہوا احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا وہ اس کائنات کے سب سے افضل لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں ان تمام انبیاء اور رسول میں سب سے افضل سب کے محبوب سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے جو سب کے امام تھے معراج میں تمام نبیوں کی امامت فرما کر کے اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ اور یہ مقام اور مرتبہ اگر کسی کو عطا کیا تو ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں سب کے پیشوا اور رہبر ہیں لیکن آپ بھی انسانوں ہی میں سے تھے آپ کو نہ غیب معلوم تھا نہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی اختیارات ہیں وہ آپ کو حاصل تھیں اور نہ ہی اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اللہ کے خصوصی اعمال ہیں وہ تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کو حاصل نہیں تھی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے غلام تھے اللہ رب العامین کے بندے تھے اور اللہ رب العامین کا آپ پر بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری دنیا کا رہبر پیشوا امام بنا کر کے بھیجا جو کچھ بھی آپ کو مقام مرتبہ ملا وہ اللہ رب العامین کے فضل و کرم سے ملا اللہ ہی نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا امام الانبیاء بنایا جنتیوں پوری دنیا کا سردار بنایا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے اور جو بھی خصوصیات اللہ رب اپنے نبی کو عطا فرمائی وہ اللہ رب کا کرم اللہ کا فضل ہے تو اس کائنات کے سب سے افضل اور محبوب بندے <clears throat> انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں اور انبیاء کرام کے بعد سب سے محبوب بندے صحابہ کرام تھے جن کے دل بہت پاکیزہ تھے جن کے دلوں کے اندر کوئی کجی نہیں تھی جنہیں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور ان کو پسند فرمایا اور وہ سب سے زیادہ حکمت والے علم رکھنے والے سوج بوجھ رکھنے والے فقہ و بصیرت والے اور سب سے زیادہ حکمت والے تھے صحاب کرام بڑی مقدس ہستیاں تھیں جنہیں اللہ رب العالمین نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے بندوں کے دلوں کو دیکھا سب سے پاکیزہ دل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو اللہ رب العامین نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا اور آپ کے بعد جب اللہ رب العامین نے لوگوں کو دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر اور پاکیزہ دل صحاب کرام کا پایا اور پھر صحاب کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا یہ اتنی عظیم نے کی ہے اللہ رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ سے ملاقات کا شرف ایمان کی حالت میں کہ دنیا کی تمام نیکیاں اس سے ہیچ ہیں بڑے خوش نصیب بندے تھے اللہ کے محبوب بندے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا فعین آمن آمن تم بھی فقط تدو اے لوگوں سن لو اگر تم لوگ بھی اسی طریقے سے ایمان لاؤ گے جس طریقے سے یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے صحاب کرام تب جا کر کے تمہیں ہدایت ملے گی وہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ طب صبیل امن انا بلئی جو میری طرف رجوع کیے جو میری طرف پلٹے ان کا ان کے راستے کو اپناؤ یعنی مومنین صحاب کرام جنہوں نے اللہ کی طرف عنابت کی اللہ کے اوپر ایمان لائے نبی پر کے اوپر ایمان لائے اور اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اور اثاثہ دین اسلام کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے لگا دیا اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن گئے تو اس طریقے سے اللہ رب العالمی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں اس طریقے سے اللہ نے فرمایا وہ شاقق رسول ممباد دما طبیٰ الہدا ویت طب غیر صبیل من نول ماں نسلی جہنم وسعت مصیرہ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی اور مومنین کی راہ سے ہٹ گئے مومنین کی رائے کی اتباع اور پیروی نہیں کی ہم ان کو جہاں چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں انہیں جہنم میں داخل کریں گے برا ٹھکانا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ ابراہین نے صرف اتنا بیان کر کے خاموشی نہیں اختیار کر لی اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ امی اشاکقر رسول جنوں رسول کی نافرمانی کی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے مومنوں کی راہ ایک پر چلنے سے انکار کر دیا مومنوں کی راہ کی پیروی نہیں کی وہ کون مومنین ہیں سب سے پہلے مومنین سمت کے صحاب کرام ہیں سب سے پہلے وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں بھی آئے آئیولجین آمنو کہا سب سے پہلے اس کے مخاطب صحاب کرام ہیں سب سے پہلے وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا جہاں بھی محسنین مخبتین اور مقصطین اور توابین اور اس طرح کے نیک اوصاف اور نیک خوبیاں اچھی باتیں جہاں بھی قرآن کریم اللہ نے بیان کی ہیں وہ صحاب کرام کے بارے میں سب سے پہلے وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں صحاب کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے قرآن و سنت کو ان کے فہم کے مطابق ان کے نہج اور عقیدے کے مطابق سمجھنا ہے ہم اپنی عقل کے مطابق قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کیا لہذا ان کا عمل اور ان کا فہم ہمارے لیے معتبر ہے اور یہ ضروری ہے اور یہ ایک ایسی پہچان ہے جو غیروں سے فرق کر دیتی ہے جو یہ صرف کہے کتاب و حدیث کتاب قرآن و سنت اور صحابہ کرام اور صرف صالحین کا ذکر نہ کرے تو یہ تمام لوگ اس بات کو ذکر کرتے ہیں لہذا یہ ایسی چیز ہے یہ ایسی شرط ہے جو بنیادی شرط ہے کیونکہ ہمیں کتاب و سنت کو صلب صالحین صحابہ تعبین طب تعبین کے فہم اور ان کے نہج کے مطابق سمجھنا ہے انہوں نے قرآن کو سمجھا دین کو سمجھا اس پر عمل کیا اگر ہم کوئی نئی چیز لے کر کے آئیں گے تو ظاہر بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ صحاب کرام نہیں سمجھ سکے صحاب کرام نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اس لیے صحاب کرام کا فہم معتبر ہے اور ان کے مطابق ہی ہمیں دین پر عمل کرنا ہے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری امت میں تہتر فرقے ہو جائیں گے سب جہنم کے اندر جائیں گے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا ہمارے نبی سے لوگوں نے پوچھا کون جائیں گے جنت کے اندر تمہارے نبی نے کیا فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں یہ نہیں کہہ دیا کہ کتاب و سنت صرف بلکہ صحابہ کرام کو بھی شامل کیا اور ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ ہماری سنتوں کو خلفۂ راجدری کی سنتوں کو لازم پکڑو لہذا یہ صحابہ کرام اس کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے مقدس گروہ ہے یہ سب سے پاکیزہ گروہ ہے ان کا فہم اور اس طریقے سے تابعین جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اس کے بعد طبع تعبین انہیں صلی صالحین کہا جاتا ہے یہ سب کے سب اللہ کے محبوب بندے تھے اللہ کے مقرب بندے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا انہوں نے دین پر عمل کیا اس کا علم حاصل کیا اور پوری کائنات تک لوگوں کو پہنچایا لہذا کتاب و سنت کو ہمیں صلب صالین کے نہج اور عقیدے کے مطابق ہی سمجھنا ہے میں دو مثال دے کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العامین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العامین تم جہاں کہیں بھی تمہارے ساتھ ہے اب اس آیت کو لے کر کے اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کا عقیدہ باطل ہوگا یہ کفر کا عقیدہ ہے کیا یہ آیت آج اتری ہے صحاب کرام صلب صالحین عشایت کا مطلب کیا سمجھتے تھے اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کو صلب صالحین کے نہج کے مطابق سمجھیں ان کے فہم اور عقیدے کے مطابق سمجھیں اگر ہم قرآن و حدیث کو اپنے معیار اور اپنی عقل اور اپنے مزاج کے مطابق سمجھیں گے تو دین خطرے میں پڑ جائے گا اور اس طریقے سے دین ختم ہو جائے گا لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے فہم کے مطابق دین کو سمجھیں یہ آیت کریمہ اللہ رب العامی نے پہ نبی پر اتاری آیت کریمہ کا مطلب ساب کرام کیا سمجھتے تھے کیا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کیا تعبین طب تعبین سمجھتے تھے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی امام مالک امام محمد حنبل اور بڑی بڑی ہستیاں بڑے بڑے ام کرام کیا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بالکل نہیں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے یہاں تک ان کا سخت عقیدہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس کا آیت کا مفہوم کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ ابامین سب کے ساتھ اپنے علم سے ہے اپنی قدرت سے ہے امام احمد بن امبل نے فرمایا امام ابو حنیفہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آیت کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان آیتوں کی شروعات اللہ ارب نے علم سے کی ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے لیکن جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے تو اللہ اربامن کی ذات عرش پر ہے یہ بنیادی بات ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے کیونکہ اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا اگر کسی کا ایمان نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے اس طریقے سے حدیث کی مثال ہم لے لیں ہمارے نبی کا گزر ہوا دو قبروں سے اور آپ کو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہاں کے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لی اس کے دو حصے کیے اور قبروں پر گاڑ دیا اور پھر کہا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جائے گی ان کے عذاب کے اندر تخفیف اور ہلکا پن رہے گا ابھی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اب اس حدیث کا کیا مطلب یہ ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قبر پر ٹہنی گاڑیں گے ہر قبر پر درخت لگائیں گے ہر قبر کے اوپر پھول برچھائیں گے اور پھولوں کی پتیوں کی بوچھار کریں گے برسات کریں گے جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو کیا حدیث کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام نے حدیث کا مطلب کیا سمجھا تابعین طب تابعین نے حدیث کا مطلب کیا سمجھا ام کرام نے حدیث کا مطلب کیا سمجھا اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے نبی نے کسی اور کی قبر پر لگایا کیا ہمارے نبی کی قبر پر خلفائے راجدین اور دیگر صحابہ کرام تھے کیا ان کی قبر پر یہ چیز کی گئی کیا صحابہ نے آپ کے بعد کسی کی قبر کے ساتھ ایسا کیا اور پھر ہمارے نبی کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا آج تو ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہو پاتی کہ قبر میں کس کو عذاب ہو رہا ہے کس کو نعمت مل رہی ہے لہذا حدیثوں کو اور قرآن آیات کو صحابہ تعبین طب تعبین جنہیں ہم صلب صالحین کہتے ہیں ان کے فہم کے مطابق ہم سمجھیں گے تبھی ہمیں نجات ملے گی تبھی ہم اللہ رب العامن کے محبوب بندے بن جائیں گے ورنہ اگر انسان اپنی عقل کے مطابق سمجھے گا جیسا چاہے ویسا سمجھے تو پھر دین کا ڈائنامیٹ کر دیا جائے گا دین ختم ہو جائے گا اور دین اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہے گا اس لیے ہم پابند ہیں صحابہ کرام کے فہم کے ہم پابند ہیں صلیب صالحین کے فہم ان کے عقیدے کے ان کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز دین اسلام کے اندر نہیں کہہ سکتے ہیں لہذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ تعبین طب تعاون کے نقش قدم کی پیروی کریں ان کے کہے ہوئے اور جو جس طریقے سے انہوں نے سمجھا دین اسلام کو عمل کیا ہے اس طریقے سے ہم عمل کریں اگر ہم اس کے اندر نئی چیزیں لے کر کے آئیں گے تو دین کو اللہ ابامی نے تکمیل کر دیا ہے دین مکمل کر دیا ہے لہذا یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا اللہ رب الامن نے ہمارے نبی کی زندگی ذات کے اندر برکت رکھی تھی جن چیزوں کو آپ چھو لیتے تھے اس کے اندر برکت آ جاتی تھی لہٰذا یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا اسی لیے صحابہ کرام نے کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا ہم نے صرف دو مثال دی ہے ایک جو ہے قرآن سے اور ایک حدیث سے اگر ہم مثالیں دیں تو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی لیکن انہی دو مثالوں پر میں اتفاق کرتا ہوں اور ہنڈی کا چاول پکا یا نہیں پکا ایک چاول کافی ہو جاتا ہے لہذا عقل مند کے لیے اور سوج بوجھ رکھنے والے کے لیے یہ دو باتیں کافی ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ ہمیں دین اسلام کو صلب صالحین کے عقیدے اور ان کے نہج کے مطابق سمجھنا ہے تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کریں صحابہ تعبین طب تعبین صلب صالحین جس کی طرف گئے اور ان کے راستے کی ہمارے اللہ رب العامی نے تعریف کی اللہ رب الامی نے ان کا ان کی ان ان کی کی تعریف کی ہمارے نبی نے ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا لہذا ہمیں انہی کے مطابق چلنا ہے اور انہی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے یہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اور ہمارے نبی نے احادیث کے اندر کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن اعمال کے کرنے والوں کو اور جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے انہیں میں سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ان نولا یحب الطوابین وہ یحب المطاہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ ہونے کے بعد وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نابت کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ اربامین کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور توبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ناک کان پکڑ لینا جیسے ہمارے یہاں بچوں کا لوگ کان پکڑوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ ہو گئی یا انسان کہہ دیتا توبہ توبہ توبہ تین مرتبہ چار مرتبہ یہ توبہ نہیں ہے توبہ ایک عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کی شرطیں ہوتی ہیں لہذا اس کی بھی شرطیں ہیں جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب توبہ انسان کے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ خالص اللہ کے لیے ہو ریاکاری کے طور پر نہ ہو اگر انسان ریاکاری کے طور پر دکھاوے اور شہرت شہرت اور نمود کے لیے کرتا ہے تو اللہ اور براہم اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا نمبر دو اس سے اس کو ندامت ہو اس نے جو گناہ کیا اس پر اسے ندامت ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یہ گناہ سرزد ہو گیا اسے اس پر ندامت ہو افسوس ہو یہ نہ ہو کہ وہ بے باکی کے ساتھ بیان کرے فخر کرے کہ نہ اس مجھ سے یہ گناہ ہو گیا نہیں اس پر اسے ندامت ہونی چاہیے افسوس ہونا چاہیے نمبر تین فوراً گناہ کو چھوڑ دے گناہ کو فوراً چھوڑ دے وہ یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتا رہے توبہ بھی کرتا رہے گناہ کر رہا چوری کر رہا توبہ بھی کر اللہ تعالیٰ تو میری چوری کو معاف کر دے اور چوری بھی کر رہا ہے جناکاری بھی کر رہا ہے حرام بھی کھا رہا ہے رشوت سود بھی کھا رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے اور کھاتا بھی جا رہا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو یہ نہیں توبہ معتبر ہوتا ہے توبہ کا مطلب ہے کہ انسان گناہ کو فوراً چھوڑ دے گناہ کو چھوڑ دے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ از عزم کرے پختہ ارادہ کرے کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کرے گا دوبارہ گناہ نہیں ہوگا یہ چار شرطیں ہیں میرے بھائیوں اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وقت سے پہلے اور جانکنے کا جب وقت آ جاتا ہے انسان کی روح نکلنے کا وقت جب آ جاتا ہے تو اس وقت کی توبہ اللہ اربابن قبول نہیں فرماتا ہے لہٰذا یہ پانچ شرطیں ہیں اور ایک شرط اور بھی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر بندوں سے متعلق ہے تو بندوں کے حقوق کو واپس کر دینا بندے کے حقوق اللہ نہیں معاف کرے گا بندے کے حقوق توبہ سے نہیں معاف ہوگے توبہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق معاف ہوں گے جو خالص اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان تلافی نہ کر لے یا جب تک بندہ نہ معاف کر دے اس وقت بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے لہذا بندوں کے حقوق بہت اہم ہیں آج جو بھائیوں کے بہنوں کے ماں باپ کے پڑوسیوں کے رشتے داروں کے بھائیوں کے جو حقوق کھا جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے قیامت کے دن اگر بندوں نے معاف نہیں کیا یا دنیا کے اندر انہوں نے معاف نہیں کروا لیا تو میرے بھائیوں اگر معاف نہیں کیا گیا جہنم کے اندر جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا بندوں کے حقوق اللہ نہیں معاف کرے گا بندوں کا حق ہے بندوں سے متعلق ہے لہذا بندے جب تک معاف نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا گناہ نہیں معاف ہوگا یہ اور بات ہے کہ اگر موحد ہوں گے انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اتنی سزا دینے کے بعد ان کو جہنم سے نکالے گا لیکن اگر بندوں نے معاف نہیں کیا اور اس طریقے سے ان کی نیکیاں کم پڑ گئیں نیکیاں دے دی ان کو اور اس طریقے سے اللہ کا رحم نہیں ہوا اور ان کو ان کی نیکیاں جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوئیں تو ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور جتنی سزا اللہ نے مقرر کی ہوگی اتنی سزا ملنے کے بعد ہی وہ جہنم سے نکلیں گے اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق کتنے اہم ہیں تو یہ شرطیں ہیں توبہ کی یہ اصل توبہ ہوتا ہے توبہ صرف دو تین مرتبہ توبہ توبہ کہہ لینے کا نام توبہ نہیں ہے تو توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد یا گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں دوسرے وہ جو حب المستحرین پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو انسان ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے یہاں دو طرح کی پاکیزگی مراد ہے ایک دل کی پاکیزگی اور یہ بہت اہم پاکیزگی ہے دل کی دل کی پاکیزگی ظاہری پاکیزگی سے زیادہ اہم ہے دل کی پاکیزگی کیا ہے دل میں نفاق نہ ہو کفر نہ ہو شک نہ ہو اور حقد نہ ہو عداوت نہ ہو بغض نہ ہو نفرت نہ ہو کسی بھی کے خلاف تو ایسی چیزوں کو یہ دل کی پاکیزگی کہا جاتا ہے لہذا دل کی پاکیزگی ظاہری پاکیزگی پر مقدم ہے لیکن دونوں پاکیزگیاں مطلوب ہے کہ انسان ظاہر میں بھی اس کا کپڑا اس کا جسم پاک و صاف ہو تو اس طریقے سے یہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ البامن پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فی ہے یحبون ہر و اللہ یحب المطاہرین کہ اللہ البرامین انہیں قبا کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ البرامین پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ البرامین پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے وضو کرنا پاکی ہے غسل کرنا پاکی ہے تیمم کرنا پاکی ہے یہ ساری چیزیں پاکی ہیں پاکیزگی کہلاتی ہیں تو انسان اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے کپڑے پاک و صاف رہتے ہیں تو یہ پاکیزگی ظاہری پاکیزگی ہے تو انسان کے ظاہری پاکیزگی پر بھی انسان کو دھیان دینا چاہیے لیکن اس سے کہیں زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھے فواہش سے منقراز سے اور اس طریقے سے گناہوں سے اور کفر اور نفاق سے ان تمام چیزوں سے دل کی پاکیزگی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور جس کا دل پاک ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تیسری خوبی یا تیسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ جس سے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کی تابے داری کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے آپ آپ کو اپنا امام بنانے والے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ایسے لوگوں کو اللہ اربان پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ ابان نے فرمایا بولے انکن تم تو حبون اللہ آپ کہہ دو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فتبی اون میری تباہ کرو میری پیروی کرو یو حبیب اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا وہ یقین القم دنو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے نبی کی اتباع نبی کا اتباع اور نبی کی پیروی نبی کے نقش قدم پر چلنا نبی جو چھوڑ کر کے گئے ہیں ان کو ان پر عمل کرنا نبی کی سنتوں پر عمل کرنا جن چیزوں کو آپ نے نہیں کیا ہے ان سے دوری اختیار کرنا اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے جن پر آپ نے عمل کیا ہے ان پر عمل کرنا یہ نبی سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی پہچان ہے اللہ کے رسول کسی محبت دعوے کی بنا پر نہیں ہوتی آپ کی سنتوں کی تباہ کی بنا پر ہوتی ہے جب ہم کلم شہاد کے اقرار کرتے ہیں تو کلم شہاد کے اقرار میں چار چیزیں داخل ہیں موٹی موٹی بہت ساری چیزیں شامل ہیں لیکن چار چیزیں سب سے زیادہ شامل ہیں جب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی شہادت کے کی نبوت کے اقرار کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہم ان کو کریں گے نمبر دو جن چیزوں سے ہمارے نبی نے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کریں گے نمبر تین ہم اللہ تعالیٰ کے بات ویسے ہی کریں گے جیسے ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے سلو کمارا تم انہیں وسلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی تم نماز پڑھو تو جیسے ہمارے نبی نے اللہ کی عبادت کی جیسے روزہ رکھا جیسے حج کیا قربانی کیا جیسے آپ نے روزہ عمرہ کیا جیسے آپ نے اور دیگر اعمال کیے اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے آپ نے حج کے بارے میں فرمایا خزو انی مناسب اے لوگوں تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو لہذا نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے یہ آپ کی نبوت کی شہادت کی ایک ایک دلیل ہے یہ اور اس طریقے سے آپ سے محبت کی ایک پہچان ہے یہ تقاضا ہے آپ کی نبوت کی کی اقرار کرنے کا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بتایا ہے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے یا جو ماضی میں جو ہوا قوموں کے تعلق سے جو آپ نے بتایا ان تمام چیزوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تمام چیزیں ویسی ہوئیں جیسے ہمانبی نے بتائی ہیں اور ویسی ہوں گی جیسے ہمانبی نے بتائی ہیں اگر قیامت کی نشانیوں سے متعلق یہ چار چیزیں ہیں زمیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ماننے کے جو تقاضے ہیں یہ چار موٹے موٹے تقاضے جن کے لیے ہر مسلمان کے لیے کرنا ضروری لہذا جو اللہ کے سر کی سنتوں پر عمل کرتا ہے آپ کی سنتوں کی تابے داری کرتا ہے ایسے آدمی سے اللہ ہر محبت کرتا ہے ہمارے نبی کے پاس چند صحابہ کرام تشریف لائے اور صاحب اور ہاں، ہاں، ہاں، اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود موجود نہیں تھے گھر پر تو آپ کے زیادہ متحرات تھی تو آپ کے زیادہ متحرات میں سے کسی سے پوچھا لوگوں نے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا طریقہ تو لوگوں نے بتا دیا ازواد متحرات نے بتا دیا آپ کی بیویوں نے بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی عبادت تو ہمارے لیے بہت کم ہے آپ تو بخشے بخشائے ہیں جنت کے بالا خانے میں رہیں گے اور ہم گنہگار ہیں ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو تحجد ہی پڑھتا رہوں گا نہیں سوؤں گا کسی نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا کسی نے کہا بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا کسی نے کہا گوشت نہیں کھاؤں گا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اس طریقے کی باتیں کہیں جمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو بتایا گیا تو آپ کا چہرہ خشک ہو گیا آپ کا چہرہ خشک ہو گیا ہو گئے آپ غضبناک ہو گئے غصے میں آ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں ہمارے نبی سے کوئی زیادہ متقی پرہیزگار پیدا نہیں ہونا قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے آپ سارے متقیوں کے امام ہیں سارے پرہیزگاروں کا آپ امام ہیں کوئی انسان اگر یہ سوچ لے کہ میں آپ اللہ کے سر زیادہ متقی ہوں تو کافر ہو جائے گا مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا یا کسی کے بارے میں سوچ لے کہ ہمارے نبی سے زیادہ متقی تھے نوز بلّہ من ذالک اللہ اس کفر سے ہم سب کو محفوظ رکھے تو ہمارے نبی سے کوئی زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی خشیت میرے دل کے اندر تم میں سب سے زیادہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں شادی بھی کرتا ہوں اور جو میری سنت سے اراد کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا صحیح مسلم کی روایت معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی کی سنتوں کو فالو کرنا ضروری ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرے گا ورنہ محبت نہیں ملے گی اور اللہ کے محبوب بنتے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے نمبر چار احسان کرنے والے اللہ کے محبوب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ حب المخصطین اللہ رب العامن ہمیں حکم دیا واق سے تو ان اللہ حب المختیم انصاف کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے عدل اور انصاف یہ بہت ضروری ہے اپنوں کے لیے بھی پراؤں کے لیے بھی اگر ہماری کسی دشمنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر ہم ظلم کریں اس کے ساتھ ناروا سلوک کریں نہیں اس کے ساتھ بھی ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے پیش آئیں اللہ ابامی نے قرآن کریم کے اندر شاد فرمایا قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ ولا جرمن کم شنان و قومن اللہ اللہ تعدل عدل ہوا اقرب التقوا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے درمیان عدل سے کام نہ لو عدل سے کام لو یہی تقوا ہے یہی تقوا ہے عدل سے کام لینا لہذا عدل سے سب کے ساتھ کام کرنا ہے انسان کو اپنے کے ساتھ بھی پرایوں کے ساتھ بھی ہمارا جب معاملہ ہوتا ہمارے بھائی کے ساتھ تو ہم جانتے ہوئے بھی کہ میرا بھائی غلطی پر ہے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں یہ ہمارا رشتے دار ہے اور جس کے ساتھ اس کا معاملہ اجنبی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے رشتے دار کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں عدل سے کام نہیں لیتے انصاف سے کام نہیں لیتے میرے بھائیوں جرم ہے یہ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا لہذا سب کے ساتھ انسان پودے سے پیش آنا سب کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پرانوں کے ساتھ سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئیں جو انسان عدل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ عدل کرنے والے بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا لہذا ہمیں بھی عدل کرنے کا حکم دیا ہے دیا گیا ہے جیسے بادشاہ کی رعایا ہوتی ہے اپنی رعایا کے ساتھ عدل انصاف سے کام لیتا ہے اور اسے کرنا چاہیے اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا لیکن اس کی برائیوں کو بیان کرنا اس کی خامیوں کو بیان کرنا اپنی مجلسوں میں اپنی اپنی محفلوں میں یہ قطن ہمارے لیے جائز نہیں ہے ایسا کرنے سے بادشاہ کی حیبت ختم ہو جاتی ہے ہمارے سلب کہا کرتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ہماری کون سی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ کو تو استقامہ فرما بادشاہ کو تو اللہ ربام صحیح راستے پر قائم رکھ اسے عدل کرنے کی توفیق دے لہذا ہمیشہ ہمیں بادشاہوں کے لیے دعا کرنا چاہیے جو ہمارے حکمراں ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ان کی برائی کو میں اسلامی حکمرانوں کی بات کرتا ہوں یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنی مجلسوں کے اندر انہیں گالیاں دیں انہیں برا بھلا کہیں اور اس طریقے سے ان کے بارے میں بری سوچ رکھیں اور ان کے بارے میں الزامات لگائیں اور اس طریقے سے ان کی خامیوں کو بیان کریں خامی کس کے اندر نہیں ہے کہ ہمارے اندر خامی نہیں ہے اگر ہماری خامی ہمارے سامنے بیان کرنے کے بجائے کسی اور کے سامنے کوئی بیان کرے گا تو ہمیں غصہ آئے گا ہمیں تکلیف ہوگی رنجش ہوگی تو کیا بادشاہوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہم ان کا تو اور زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ پورے ملک کے بادشاہ ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ ہماری برائی خامی کہیں اور بیان کی جائے تو بادشاہوں کے بارے میں ہم یہ کیوں پسند کرتے ہیں ان کی خامیوں کو کیوں ہم بیان کرتے ہیں دوسروں کے سامنے لہذا یہ قطان جائز نہیں ہے یہ خوارج کا اور جو ان کے جو اور جو ان کے منہج پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا یہ منہج ہے یہ سلب سلمسانی کے منہج پر چلنے والے لوگوں کا منہج نہیں ہے کہ بادشاہوں کی خامیوں کو کتابوں کے اندر اور ببروں پر اور پلیٹ فارم پر اور اس طریقے سے چوراہوں پر اور گھروں میں اور مجلسوں میں اور دعوتوں کے اندر اور محفلوں کے اندر بیان کریں یہ نہیں ہے اور یہ بیان کرنا قطن جائز نہیں ہے اگر اللہ ربرامی نے آپ کو اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ آپ جا کر کے اس کو اس کے پاس نصیحت کر سکیں تو آپ زبان خاموش رکھیے زبان کو مت کھولیے یہ آخری ایمان ہے کہ انسان دل کے اندر برا جانے اس کو اگر کوئی خامی کوئی غلطی لیکن نہیں کہ اس کو زبان سے کہتا پھرے اگر زبان سے کہہ دے گا تو کیا مطلب اس کا مطلب کہ اس نے حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا اگر ہماری استطاعت نہیں ہے ہم اس کو جا کر کے نصیحت نہیں کر سکتے تو ہم اس کے پیچھے اس کی فضیت نہ کریں یہ فضیت اور رسوائی ہوتی ہے جو انسان کسی کی پیٹ پیچھے کسی کی برائی بیان کرتا ہے لہذا عدل کرنا ضروری ہے عدل کرنے والے بادشاہ کو اللہ ربامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور اس طریقے سے آپ بھی ذمہ دار ہیں آپ بھی گھر کے سربراہ ہیں آپ بھی گھر کے امام ہیں گھر کے حاکم ہیں آپ کی اولاد ہے آپ نے اولاد کے ساتھ عدل سے پیش آئیے عدل کیجیے اولاد کے ساتھ اگر ظلم کریں گے تو آپ ظالم ٹھہرائے جائیں گے ہم اپنے بچوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے رشتے داروں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے اور اگر کسی بادشاہ سے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو لے کر کے اخباروں میں لکھتے ہیں ساتھیوں بیان کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں جیبتیں اور چغلخوری کرتے ہیں اس سے خود ہماری نیکیاں کم ہوتی ہیں بادشاہوں کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے ان کا ان کا نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہم ان کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں لہذا اپنی زبان کو انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے یہ قطن سلب سال ان کا مناظر نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کی غلطیوں کو اپنی محفلوں کے اندر بیان کریں ان کو گالیاں دیں ان کے پیٹ پیچھے بیان کریں ان کے جو ہے بجائے اس کے کہ ان کی تعریف کریں ان کی نیکیوں کو بیان کرنے کے بجائے ان کے احسان کو بیان کرنے کے بجائے کتنا احسان کرتے ہیں آپ ملک سعودی عرب کی مثال لے لیجیے الحمد پوری دنیا کے اندر سب سے جو حکومت ہے سب سے افضل اور بہتر جہاں پر حدود کا نفاذ کتاب و سنت کے نفاذ جہاں پر شرک نہیں قبر پرستی نہیں بدعت و خرافات نہیں مزار پرستی نہیں اور رسم و رواج نہیں الحمد یہاں ایک انسان آتا دیکھ اسے آتے ہی اسلام کی سادگی اور اسلام کی سمجھ اسے آ جاتی ہے ہم پیٹ پیشن کی برائیاں بیان کرتے ہیں ان کی قیمتیں کرتے ہیں ان کی چکل خوری کرتے ہیں یہ خطام جائز نہیں ان کا احسان ہمارے اوپر کتنا ہمارے ہمارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جدا الحسان الحسان احسان کا بدلہ احسان ہے لہذا ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم ان کی برائی بیان کریں اور ان کی خامیاں کریں ہم آپ کے یہاں کام کریں اور آپ کے پیر پیچھے آپ کی برائی بیان کریں اگر آپ ہمارے باس ہیں اگر آپ ہمارے آپ کمپنی میں ہمارے باس اور ہمارے مینیجر ہیں میں ہمیشہ آپ کی برائی بیان کروں آپ کے پیٹ پیچھے تو آپ کو اچھا لگے گا پتہ نہ اچھا نہیں لگے گا تو بادشاہوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم ہمیں یہ بادشاہوں کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں یہ ضروری ہے سوچنا ہمارے لیے ان کی عزت رکھنا ان کا خیال رکھنا ان کے لیے نصیحت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے تو اگر ہمیں ان تک پہنچ کر کے نصیحت کرنے کا ہمارے پاس پاور نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو اپنی زبانوں کو ہم خاموش رکھیں ان کے لیے دعا کریں جیسے اور ہم دعا کرتے ہیں اگر کیا اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی خامی اور برائی ہوتی ہے تو کیا جا کر کے روڈوں پر بیان کرتے ہیں اگر ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کبھی کوئی غلط کام کر جائیں تو کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم گھر سے نکل جاتے ہیں کیا ہم بغاوت کرتے ہیں یہ قطع ایسا کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں اس لیے بادشاہ کا بہت بڑا حق ہے شریعت کے اندر اللہ ربران نے باقاعدہ حکم دیا کہ بادشاہوں کی اطاعت کرو علماء کی اطاعت کرو لہذا عدل کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اسے بندے کو پسند کرتا ہے تو ہمارے ہم بھی حاکم ہیں ہم بھی حکمراں ہیں ہمارے بھی بچے ہیں ہماری بھی آیا ہیں کمپنی کا سربراہ ہے آپ مینیجر ہیں آپ بوس ہیں آپ سربراہ ہیں آپ کے ماتحت ہیں سب کے ساتھ عدل سے کام لیجیے انصاف سے کام لیجیے اگر آپ عدل سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ قیامت دین آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ سب کے ساتھ انسان عدل سے کام لے اپنے کے ساتھ بھی پرایوں کے ساتھ بھی دوستوں کے ساتھ بھی دشمنوں کے ساتھ بھی اجنبیوں کے ساتھ بھی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ رشتہ داری کی بنا پر دوستی اور محبت کی بنا پر ہم عدل کا گلا گھونٹ دیں اور ظلم کر بیٹھیں اور کسی پر کسی کو ستا دیں جبکہ اس نے وہ کام نہیں کیا اور ناحق اس کے ساتھ ہم ظلم اس پر ظلم کر بیٹھے اس لیے میرے بھائی عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اللہ ابامن ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے یہ عدل کرنا انبیاء اور رسول کا منحج ہے اور اس طریقے سے اللہ رب ابرامن عدل کرتا ہے سب کے ساتھ اللہ ابامن عدل کرتا ہے اللہ ابامن کسی بندے کے ساتھ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا پورا اسلام پورا دین عدل کی بنا پر ہے اور حکمت کی بنا پر سارے احکام ہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ اس عدل کو اپنے اندر اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرے لوگوں کے ساتھ عدل سے کام لے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے پانچویں چیز یہ ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ رب العامن فرماتا ہے کہ احسان کرنے والوں کو وہ حسنوں ان اللہ حب المحسنین احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس طریقے سے ایک حدیث کے اندر ہمار فرماتے ہیں کہ اللہ ابامن ہر چیز کے اندر احسان لکھ دیا ہے جب تم کسی کو قتل کرو یعنی کسی جانور کو ذبح کرو اچھی طریقے سے ذبح کرو اور پہلے چھری تیز کر لو اس کے سامنے چھری نہ تیز کرو جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے نبی نے احسان کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے کتنا پیارا دین ہے میرے بھائیوں کتنا یہ اس کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں اسلام کی خوبیوں میں سے کتنی بڑی خوبی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رہن کرنے کا حکم دیا گیا ہے واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جہنم جنت میں داخل کر دیا اور ایک عورت کو بلی کو باندھ رکھ کر رکھنے کی وجہ سے وہ مر گئی اسے نہیں چھوڑا کہ جا کر کے وہ کیلے مکوڑے کھا کر کے اپنی زندگی بچا لے اللہ نے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا لہذا یہ اسلام کے اندر جب جہاں جانوروں کے حقوق ہیں جہاں راستوں کے حقوق ہیں درختوں کے حقوق ہیں تو وہاں ایک انسان کا حق کتنا بڑا ہوگا لہذا ہمیں سب کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ حسن ان اللہ حب المحسن احسان کرو اللہ ابامین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے احسان کرنے کے بعد جتلانا نہیں چاہیے بہت سارے لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں فوراً تانا دینا شروع کر دیتے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں احسان جتلاتے ہیں میرے بھائیوں احسان دلانے سے انسان کا صدقہ اور خیرات اور نیکی ختم ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا آمن اے ایمان والو لا تبتلو صدقات کم دل من والا اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے باطل نہ کرو اسے برباد نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ احسان کیے ہو تو احسان نہ جتاؤ ان پر ان کو تانا مت کسو اور انہیں آر نہ دلاؤ انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہارے صدقات و خیرات باطل ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس لیے جب انسان احسان کرے تو کبھی بھی انسان کو احسان نہیں جتانا چاہیے تو احسان کرنے والوں کو اللہ ابامن پسند کرتا ہے اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات اس طریقے سے کرے گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ شعور نہ ہو تو کم سے کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور یہ دین کا آخری درجہ ہے دین کے تین درجے ہیں اسلام ایمان اور احسان احسان یہ آخری درجہ ہے لہذا احسان بڑی عظیم خوبی ہے احسان جن کے اندر پایا جاتا ہے جو بندوں پر احسان کرتے ہیں اللہ اربرامین ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کا احسان جب اللہ تعالیٰ جب ہمیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسان کرے تو ہمیں بھی دوسروں پر احسان کرنا چاہیے اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے ایسے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دے ہم شب قدر میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کا افون تو حب ہما فون اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر دیں درگزر سے کام لے اگر ہم معاف کر دیں گے تو معاف کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے جو انتقام پر قدرت کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ ابامن قیامت کے دن اس کو اختیار دے گا کہ حور میں سے جن کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو اللہ تعالیٰ پرسرات پر اسے ثابت قدم رکھے گا جو کسی کو معاف کر دیتا ہے تو معاف کر دینا بڑی عظیم خوبی ہے میرے بھائیوں احسان کرنا چاہیے انسان کو انتقام نہیں لینا چاہیے جیسا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے ایسے ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے اف و درگزر سے کام لینا چاہیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ایسا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے چھٹی خوبی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے نفری بات کرتے ہیں اللہ رب العامین ایسے لوگوں سے پسند کرتا ہے ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے فرض پڑھنا تو ضروری ہے سب کے لیے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے سب کے لیے فرائض کا چھوڑنا گناہ ہے لیکن جو سنن کا اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ابو حرض اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سر فرماتے ہیں کہ اللہ رب نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں اپنے بندے کے زن کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور جب مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا تو میں بھی اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اور جب مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو اس سے بہتر جماعت ہوتی ہے اور جب بندہ میرے پاس ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ پڑھ کر کے جاتا ہوں اور جب میرے پاس چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں مطلب یہ کہ اللہ ابراہین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں کے اوپر رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے پریشانیوں سے بچاتا ہے یہ اس کا مطلب ہے تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے کثرت سے نفلی بات کرتا ہے اور اس طریقے سے سنن کا اہتمام کرتا ہے وہ چیزیں جو فرض اور واجب نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ساتویں خوبی یہ ہے کہ جو متقین ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں تقوا اختیار کرنے والے اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا من اوفا بہدی دی و تقا فعین اللہ حب المطقین جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس نے تقوا اختیار کیا تو اللہ رب العالمین تقوا اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو متقین اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو متقین ہیں اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں اور اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے جنت بنا کر کے رکھی ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وہ سار و علامہ رب کم و جنت ان ارد و سماوات الرد و عدت المطقین اس جنت کی طرف دوڑ کر کے آؤ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے اور جسے اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنایا ہے زیادہ جنت متقین کے لیے ہے متقی بندوں کے لیے ہے اس طریقے سے ایک دوسرے آدمی اللہ فرماتا ہے تل کل جنت التی نور من عبادینہ منکانہ تقیہ کی جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے ہم ان کو بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو متقی کون ہے متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی متقیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ ابامین اپنی رحمت کے میں ڈھانکتا ہے ڈھانپتا ہے غوش رحمت میں لیتا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ ابامین جنت کے اندر داخل فرماتا ہے جو متقی بندے ہوتے ہیں تقوا کیا میرے بھائی ہو یہ بنیاد ہے تقوا بنیاد ہے یہ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تقوا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے گناہوں کو چھوڑے نیکیوں کو کرے اسی کو تقوا کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے لہذا وہ انسان متقی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو جب تک انسان کے اندر توحید نہیں ہوگی کیونکہ یہ بنیاد ہے یہ اساس ہے یہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا اساس ہے توحید خالص پر قائم رکھنا رہنا یہ بنیاد ہے انسان کتنی بھی نماز پڑھے روزہ رکھے زکات دے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرتا ہے کفر کا احتکاب کرتا ہے تو ایسا انسان متقی نہیں بن سکتا لمبی داڑھی سے کوئی متقی نہیں ہو جاتا لمبی رکھنا ضروری ہے داڑھی رکھنا رکھنا ضروری ہے مانوی کی سن کا عمل ہے یہ پہچان ہے یہ علامت ہے ظاہری شعار ہے مسلمانوں کا لیکن ایک انسان نماز پڑھتا ہے داڑھی رکھتا سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن توحید خال اس کے پاس نہیں وہ شرک کرتا میرے بھائیوں غیروں کے نام پر نظولیات کرتا ہے قبروں کا طباف کرتا ہے غیر اللہ کے نام پر اور سجدے کرتا ہے غیر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے یہ متقی نہیں ہو سکتا چاہے اس کی پیشانی پر چاہے کتنے ہی سجدے کے نشانات کیوں نہ ہوں چاہے چاہے کتنا ہی وہ زیادہ نمازوں کو پڑھنے والا ہو کتنا ہی زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو چاہے رمضان میں پچاس مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرے تیس مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرے لیکن میرے بھائی وہ متقی نہیں بن سکتا تقوا کے لیے توحید بنیاد ہے یہ یہ بنیاد ہے توحید اس کے بعد ہی کوئی امر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے نماز روزہ حج زکات کی قبولیت کا دور مدار توحید کے اوپر ہے اگر انسان کے پاس توحید خالص نہیں ہے اس نے شرک کیا ہے تو ان سارے اعمال کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا سب کو برباد کر دے گا اللہ نے فرمایا نبیوں کا ذکر کیا اور کہا بولو اشرک کام کامنون اگر یہ شرک کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا لہذا متقی وہی ہے جو معاہد ہے اور جو نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہے فرائض پر چلنے والا ہے اور اس طریقے سے جو گناہوں سے شرک سے جو شرک بطور خاص جو اسے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے ایسا انسان متقی بنتا ہے لہذا متقی کے لیے توحید ضروری ہے بنیاد ہے توحید کے بغیر کوئی انسان متقی نہیں بن سکتا چاہے وہ کتنا ہی دنیاوی لحاظ سے وہ کتنا ہی نیک کام کیوں نہ کرتا ہو صدقات و خیرات کرتا ہو کچھ بھی کرتا ہو لیکن توحید بنیاد ہے متقی بننے کے لیے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العامین جنت کا وعدہ کیا ہے تو متقی یہ اللہ رب العامین کے محبوب بندے ہوتے ہیں نمبر آٹھ صبر کرنے والے اللہ محبو صابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا اللہ کے محبوب بنتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اللہ کے اطاعتوں پر صبر کرتے ہیں قائم رہتے ہیں اللہ کے گناہوں سے دور رہ کر کے صبر کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں یہ تمام یہ صبر کی تین قسمیں ہیں اللہ کے تعت پر جمع رہنا اللہ کی معاشی اور نافرمانیوں سے دوری اختیار کرنا اور جو انسان کو پریشانی اور مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں ان پر انسان صبر کرتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں صبر کہلاتی ہیں لہذا صبر بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے سرماتے جی صبر دے دیا گیا اسے سب سے زیادہ خیر دے دیا گیا اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب عجب دیتا ہے تو صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بنتے ہیں نمبر نو اللہ پر توکل رکھنے والے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے یہ اللہ رب کے محبوب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ حب المتوکلین کہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے توکل کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے اسباب اختیار کرنا نتیجہ اللہ کی ذات جداد پر چھوڑ دینا اسے توکل کہا جاتا ہے اسے توکل کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے دیکھیے ہجرت کی آپ نے کتنا اسباب اختیار کیے موٹی سواریاں لی تین دن رات گار کے اندر چھپے رہے رات کے اندر آپ نے نکلا اور نکلے آپ رات میں ابو اپنے گھر سے اور اس طریقے تین راتوں تک غار کے اندر چھپے رہے اور پھر آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو راستہ عموماً لوگ نہیں چلتے تھے ایک گمنام راستہ آپ نے اختیار کیا مدینہ جانے کے لیے تو یہ سارے اسباب تھے آپ کے جو آپ نے اختیار کیے تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اختیار توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے اگر کوئی توقل نہ اختیار اگر کوئی اسباب نہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے تو یہ ابس اور بیکار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے انسان شادی نہ کرے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی امید رکھے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا اس کو اللہ پتھر سے نہیں اولاد پیدا کرے گا زمین سے اولاد نہیں پیدا ہوگی آسمان سے اولاد کی بارش نہیں ہوگی انسان شادی کرے گا تب اس کو اولاد ہوگی تو شادی کرنا ایک ذریعہ ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ دے تو نتیجہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا یہ توکل کہلاتا ہے تو توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اس طریقے سے نمبر دس آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العامین کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو حسن اخلاق والے ہوتے ہیں اچھے اخلاق والے اللہ کے سلو کی حدیث ہے احب عباد اللہ حسن اخلاق اللہ کے بندوں میں اچھے بندے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں محبوب بندے اللہ کے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میں نزدیک تم میں سے محبوب وہ ہوگا اور ہماری مجلس کے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا ہمارے نبی نے سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی اور انسان حسن اخلاق سے ایک نماز پڑھنے والے قیام العل کرنے والے اور ایک روزہ رکھنے والے کے درجے اور اجر کو پا لیتا ہے ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ کون ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت کے اندر جائیں گے تو آپ نے کہا کہ البر و حسن الخلق بر نیکی کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے اور زیادہ تر لوگ برے اعمال کے جیسے جہنم کے برے اخلاق کے جیسے جہنم کے اندر جائیں گے ہمارے نبی نے فرمایا میں ایسے شخص کے لیے جنت کے اوپر اوپر بالا خانوں میں جماعت لیتا ہوں محل کی جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے لہذا اخلاق یہ بہت اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے اسی لیے اخلاق کی اہمیت ہے اخلاق کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ سبھی انسانوں کے ساتھ لحاظ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ توحید ہے اللہ پر ایمان ہے اسی لیے ہمارے نبی نے حسن اخلاق کو ایمان سے جوڑ کر کے بتایا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں ان اکمل المین ایمان حسن اخلاق کامل ایمان والے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے تو کامل ایمان والے اچھے اخلاق والے اس لیے کہ اچھا اخلاق جو ہوگا کس کا ہوگا جو کامل ایمان والا ہوگا لہذا ایمان اور اخلاق دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے گہرا تعلق ہے اللہ کے ساتھ انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اللہ کی توحید خالص اس کے اندر ہو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ کے بات کرے تو خوشو خضو کے ساتھ اللہ رب العامن کی عبادت کرے اور یہ شعور رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے گناہوں سے دوری اختیار کرے یہ اللہ رب العامن کے ساتھ حسن اخلاق تو اسی لیے اخلاق بھی ایمان ہے اخلاق بھی ایمان ہے اور ایمان صرف دل میں یقین کا نام نہیں ہوتا اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہیں ہمارے نے فرمایا کہ ایمان کے ستر زیادہ شاخیں ہیں سب سے اونچی شاخ کیا ہے زبان سے لا الہ الا کا اقرار کرنا وہ ازنا ہے امات الاضا عن طریق اور سب سے کمتر ایمان کا درجہ کیا ہے ایمان کا سب سے آخری درجہ کم جو ہے نچلا درجہ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹانا یہ عمل ہے لیکن آپ نے اس کو ایمان بتایا کیوں اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اچھے اخلاق والا بھی ہوگا لہذا ایمان اور اخلاق یہ سب دونوں بہت گہرا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے اخلاق سے انسان پیش آئے نبی کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئے نبی کے ساتھ اس نے اخلاق یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانا ان کی سنتوں پر عمل کرنا ان کا دفاع کرنا اور بدعت و خرافات سے دوری اختیار کرنا ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا یہ نبی کے ساتھ حسن اخلاق ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق بچوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ ہمارا اسلام ہم اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام کی خوبیوں میں سے بہت عظیم خوبی یہ ہے کہ انسان حسن اخلاق سے متصف ہو حسن اخلاق سے انسان متصف ہو لہذا ایسے بندوں سے بھی اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو اللہ جن کے اندر حسن اخلاق ہوتا ہے اور جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے دنیا والے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں ایسے لوگوں سے بندے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ہے کہ اللہ عبامین جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے حکم دیتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے محبت کیا تم بھی اسے محبت کرو پھر محبت پھر جبیل امین اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر جبیل امین پکارتے آسمان کے اندر کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی اسے محبت کرو تو ایسے آدمی کے اللہ اربامن زمین کے اندر مقبولیت رکھ دیتا ہے لہذا اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں میں نے دس خوبیاں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اگر اور خوبیاں بیان کی جائیں اور بھی دیگر خوبیاں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس خوبیاں بڑی اہم تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمیں ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق دے اللہ ابرامین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اللہ ابرامین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے ہمارے صدقات و خیرات کو ہماری نمازوں کو روزوں کو اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ابامین ہمیں اس بیماری سے اس آفت سے مسلمانوں کو بطور خاص اور پوری انسانیت کو پوری دنیا کو اللہ ابام نجات دے دے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا لے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے دے اور اللہ رب العامین ہم سب کی سارے مسلمانوں کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مدد کرے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کو اللہ ابامن عزت و ثبولی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں نیک کام کرنے کی توفیق دے ان کی عمر میں برکت دے اللہ تعالیٰ ان سے فقر و فاقہ کو دور کرے جو ہمیں سے بیمار اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کر دے اور جو پریشان حال ہیں مجبور ہیں اللہ ان کی پریشانی کو مجبوری کو اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو اور جو اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی انہیں اولاد آ کر دے اور جو اور اس طریقے سے جو کسی بھی پریشانی و مصیبت کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پریشانیوں سے نجات جامین و صلی اللہ دینا محمد ولا علیہ و صاحب اجمن جداکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ